حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اونٹ دوڑ یا گھڑ دوڑ کے علاوہ کسی مقابلے میں انعام مقرر کرنا حلال اور جائز نہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سترہ